بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ شاہ ہست حسین والی مشہور رباعی خواجہ اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نہیں ان کی طرف غلط اور جھوٹ کے ساتھ منسوب کرنے پر دو دلیلیں کافی ہیں ایک دلیل یہ کتاب حضور خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات طیبات پر لکھی ہوئی ہے جس کا نام ہے معین الواح اس کو لکھنے والے محمد خادم حسن زبیری معینی گدڑی شاہی مراد آبادی مہاجر اجمیر ہیں میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی سے چھپی ہوئی ہے یہ ہندوستان کے مورخ ہیں بہت بڑے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اردو میں خواجہ اجمیری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات طیبات پر اتنا مفصل اور تحقیقی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی اس کتاب کے صفحہ نمبر دو سو ایک پر لکھا ہے بعض حضرات زیل کی رباعیات کو بھی حضرت خواجہ اجمیری سے منسوخ کرتے ہیں یہ لفظ ہی بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ منسوب کرتے ہیں کہ یہ رباعیات آپ کی نہیں ہے تو تین ربائیاں لکھی ہیں جو جھوٹی خواجہ صاحب کی طرف لوگ منسوب کرتے ہیں لیکن آپ کی نہیں ہے ایک یہی شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین والی دوسری لکھی ہے کار کے حسین اختیار کر دی در گلشن مصطفیٰ بہارے کر دی از ہی اظہیز پیغمبران نیابد ای کار واللہ اے حسین کارے کر دی باللہ من ذالک کہ اے حسین تو نے عظیم کام اختیار کیا ایسا کہ گلشن مصطفیٰ میں تو نے باہر لگا دی پیغمبروں میں سے کسی سے بھی یہ کام نہ ہو سکا جو تو نے کر دیا یہ لفظ ہے یہ کفر سری بدترین کفر ہے یہ جو بتا رہا ہے کہ ایسے ملعون اور ایسے کفریہ شہر کا خواجہ مین الدین چشتی اجمیری سے ہونا ممکن نہیں تیسرا تیسری ربائی لکھی ہے اوصاف علی ب گفتگو ممکن نیس گنجائش بہر سبو ممکن نیس من راترا ب واجبی قیدانم اللہ دانم کے مثل و ممکن معذ اللہ معذ اللہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مولا علی کے اوصاف گفتار میں ممکن نہیں سمندر پیالے میں کیسے لایا جا سکتا ہے سمویا جا سکتا ہے من ذات رہا میں علی کی ذات کو ان کے حق کے مطابق کیسے جان سکتا ہوں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان جیسا ممکن ہی نہیں یہ بھی کفر ہے آپ کو پتا ہے رسول اکرم کی مثل ممکن ہے یا نہیں آج تک تو اس کا جھگڑا نہیں ختم ہوا تو مولا علی کے کہنا کہ آپ کی مثل ممکن نہیں یہ کفر بھی ہمارے خواجہ آج میری غریب نواز سے ممکن نہیں دوسرا حوالہ یہ فتح شارح بخاری جلد دوم چھپا ہوا مکتبہ برکات المدینہ اور دار واہر سننا یہ جن جو مولانا مفتی امجد علی امجد علی عالمی صاحب بہار شریعت کے مصنف ہیں یہ ان کے شاگرد ہیں بریلویوں میں انڈیا ہندوستان بنگال کشمیر پاکستان میں ان کا نام ہے القاری شرح بخاری انہوں نے لکھی اپنے ایک اس فتوے میں صفحہ نمبر دو سو پانچ پہ لکھا ہے سوال یا پڑھ سکتے ہیں شاہ ہست حسین کس کی ربائی ہے یہ لکھو جواب میں کہا باوجود تتب اقدام و استقرائے حت الامکان کے تاہنوز حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ہو یا ان کے سلسلے کے بزرگوں یا ہندوستان کے معتمد مصنفین کی تصنیفات میں کہیں اس ربائی کا تذکرہ نہیں اس سانس قسم کے واعظین یعنی قصہ گو کہانیاں صرف بیان کرنے والے جھوٹی بڑے تم تراک سے اسے حضرت غریب نواز کی طرف منسوخ کرتے ہیں میں نے ان کلساسین سے پوچھا کہ اس کی کیا سند ہے تو اب تک کوئی بھی اس کی سند نہیں پیش کر سکتا کسی نے بازاری رسالوں کا نام لیا کسی نے اور کسی واحد کا حوالہ دیا ہاتھ یہ ہے کہ غریب نواز پدسر سرو کی طرف ایک دیوان منصوبہ اس میں بھی یہ نہیں ہے اور وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے غرض ہے کہ اب تک یہ ثابت رہی کہ حضرت سلطان الحمد رضی اللہ تعالیٰ ربائی ہے حضرت غریب نواز رضی اللہ عنہ کے آستانہ عالیہ پر میں نے یہ روبائی کہیں کندہ نہیں دیکھی لکھی ہوئی ہو سکتا ہے کندہ ہو میں نے دسوں بار کی حاضری کے باوجود کتبات پڑھنے کی بھی کوشش نہیں کی میرا ذوق یہ ہے کہ جتنی دیر کتبات کے پڑھنے مصروف رہوں اتنی دیر مواجہ اقدس میں کیوں نہ وقت گزاروں اور اگر بالفاظ یہ ربائی وہاں کندہ ہو بھی تو یہ اس کی دلیل نہیں کہ روبائی حضرت کی ہے گمبد پاک اگرچہ سلطان ال صوفی حمید الدین ناگوری نے بنوایا ہے مگر بعد میں بہت اضافے ہوئے ہیں کیا پتا کس نے یہ روبائی لکھوائی ہے یہ صحیح ہے کہ رفاظ نے یعنی رافضیوں نے دسیسا کاری کر کے دسیسا کاری کر یہ ملاوٹ کر دیوان حافظ اور مصنوعی شریف میں بہت کچھ الحاقات کر دی ہیں حضرت شیخ محقق کی اس وقت تک پچیس تصانیف کا مطالعہ کر چکا ہوں کہیں بھی اس ربائی کا ذکر نہیں رہا معنی کے لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو آخری میں کفر ہے حقا کے بنا الہ ہست حسین لیکن اس کی طرف بعد میں آتا ہوں ایک تمبی کرتا ہوں یہ نیٹ پر بعض اردو خان لوگوں نے سکولیوں نے جاہلوں نے جو لوگ علم سے خالی ہوتے ہیں انہوں نے یہ جھوٹ بول دیا ہے کہ توحفہ اسنا آچاریہ میں سفر نمبر ایک سو چھ پہ شیخ عبد العزیز دیر دل نے لکھا ہے کہ یہ روبائی اس شیخ کی خواجہ اجمیری کی نہیں ہے یہ سراسر غلط بیانی ہے جھوٹ ہے نعمانی ایک جو بندی ہے اس نے ترجمہ کیا تحفہ اتنا آشر کا تو چونتیسواں قید جو ہے چونتیسواں قید اور مکر رافضیوں کا تحفہ اتنا آشری میں جو لکھا ہے اس کی بارت جہاں ختم ہو رہی ہے اس کے آگے نعمانی نے اپنی طرف سے یہ بات لکھی ہے مترجم نے اور اس نے ایسے ملا کر لکھ دی اور چھاپنے والوں نے چھاپ دی کہ جو سکولی طبقہ ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ شیخ عبد العزیز کا کلام ہے حالانکہ آگے نعمانی جب یہ کلام ختم ہو رہا ہے تو لکھا ہوا ہے نعمانی وہ نعمانی کا آخر لفظ لکھنا آخر میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ نعمانی کا اپنا کلام ہے شیخ عبد العزیز کا نہیں اب میں معنی کی طرف آتا ہوں معنی میں آخری کلم آخری جو مصرا ہے اس کے اندر کفر ہے حقہ کے بنا الا الہ حس حسین اس کا مطلب ہے کہ لا الہ کے بانی حسین ہے اگر بنا اس فائل کے معنی میں لیا جائے اگر بنا بنیاد کے معنی میں لیا جائے بنا بنیاد کے معنی میں پھر بھی کفر لا الہ کی بنیاد رسول اکرم ہے بلکہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد یعنی اصل جو جس نے بنایا وہ تو اللہ تعالی اللہ تعالی ہے اس نے سب نبیوں کو دیا ہے اور اگر بنا بنا بمن عمارت ہو تو لا الہ الا اللہ کی عمارت حسین کو قرار دینا یہ رابضی غلب ہے جس کی قتل اہل سنت کے پاس اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ جو کچھ کسی نے تعویل لکھی وہ رابضی تعویل ہے بکواس ہے اور عذر گناہ بد طرح گناہ کے قبیلے سے ہے مسلمانوں کو ایسی بکواسات سے بچنا چاہیے السلام علیکم و اللہ